الباب الثالث عشر ومئتان باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح قيام رمضان يعني یعنی تراويح كي مستحب هناك بيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه متفق حضرت ابو حرحر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا یعنی رات کو نماز تراویح پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بخاری و مسلم وعنه رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے قیام کی رغبت دلاتے تھے بغیر اس کے کہ آپ اس کے واجب ہونے کا حکم فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں مسلم